آئس سے نڈر ہوئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے والی اندھی بھیجے تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے پھر اپنی لیے کوئی عیسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے